حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چاہے کہ میں اس سے مباہلہ کر سکتا ہوں کہ چھوٹی سورہ سورہ نساء یعنی طلاق چار ماہ دس دن کے سابقہ حکم کے بعد ہی نازل ہوئی تھی یہ حکم سورہ بقرہ کی آیت دو سو چونتیس میں وارد ہوا ہے سننے داود حدیث نمبر دو ہزار تین سو سات